تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نی اللہ تو صبح اپنی گھروں میں گیٹ نوہے کے بل پڑے رہ گئے